حق المسلم على المسلم ست قيل من هن يا رسول ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنسحك فانسح له وإذا عطس فاحمد الله وإذا عطس فهم فحمد الله فشمته وإذا مرض فخذه وإذا مات فاتبعه رواه الإمام مسلم في سيره بعض الدين بھائیوں اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثناء کے بعد بے شمار اردو سلام ہو جاتے مبارکہ اور مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے بھیجے گئے دین اسلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں انہی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر سب کے حقوق بیان کر دیے گئے ہیں یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی بیان کر دیے گئے ہیں یہ اسلام کی خوبی ہے اسی لیے جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے سے اور جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ احسان سے پیش آؤ سب کے ساتھ دوسرے سلوک سے پیش آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں یہ دیکھا کہ چوٹی کی بل میں کسی نے آگ لگا دی تو آپ ناراض ہو گئے آپ نے مرتبہ دیکھا کہ کسی چڑیے کے بچوں کو کسی نے اٹھا لیا اور وہ چڑیا آپ کے پاس آ گئی بچلاتے ہوئے چلاتے ہوئے شور مچاتے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے اس کے بچوں کو لیا ہے پھر آپ نے ان کو حکم دیا کہ اس کے بچوں اس کے بچوں کو واپس کر لوں دین اسلام کے اندر میرے بھائیوں نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کے حقوق کو بھی بیان کیا گیا ہے آج کے خطب جمعہ میں میں صرف ایک حدیث جن میں مسلمانوں کے آپس میں جو حقوق ہیں اور اچھے حقوق جو حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں انہیں کو سامنے رکھ کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے اللہ رب العالمین ہمیں ان آداب کا خیال رکھنے بہت شامل رب العالمین ابو حاض اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں یوں تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بہت سارے حقوق ہیں وہ سارے حقوق نہ بیان کرنے کا کا وقت ہے اور مقصد بھی میرا صرف یہ ہے کہ وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے خطب بصرانہ کے بعد پڑھی ہے صرف اس حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو چھ حقوق بیان کیے گئے ہیں ان کو میں اختصار کے ساتھ بیان کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم ان حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حقوق بہت معمولی سے ہیں معمولی سمجھ کر کے ان کا خیال نہیں رکھتے اور کچھ ان کی اہمیت نہیں دیتے اس لیے یہ حقوق میرے بھائیوں بہت اہم ہیں کچھ حقوق وہ ایسے ہیں جو واجب اور ضروری ہیں حق کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف کرنا آپ کے لیے بہتر ہو بلکہ حق کا مطلب واجب بھی ہوتا ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے اس لیے اس میں سے کچھ حقوق ایسے ہیں جو واجب اور ضروری ہے جن کا کرنا ضروری ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر سے حقوق ہیں پوچھا گیا وہ کون سے ہیں تو آپ نے سب سے پہلا حق یہ بتایا عیدا لقی تو وسلم علیہ جب تمہاری کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو سلام کرو سلام گفتگو ہماری سلام کے ذریعے سے شروع ہونی چاہیے اور سب سے پہلے انسان کو سلام کرنا چاہیے یہ ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کے آداب میں سے ہے جیسے مسجد کے آداب میں سے ہے جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو دو رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھیں ایسے مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو پہلے انسان کو سلام کرنا چاہیے اور سلام کرنا اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن سلام کا جواب دینا ضروری ہے اگر انسان سلام کا جواب نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا اور باقاعدہ اسلام کے اندر سلام کے آداب بتائے گئے ہیں کہ جو ہے چلنے والا بیٹھنے والے پر سلام کرے گھر میں داخل ہوں تب آپ سلام کریں اس طریقے سے انسان جو سوار ہے کوئی انسان بیٹھا ہو اس کے اوپر سلام کرے اگر پوری جماعت ہے جماعت میں سے کسی ایک نے جواب دے دیا تو جواب کافی ہو جائے گا ہر ایک آدمی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوگا آج ہمارے پاس موبائل ہے موبائل کے ذریعے سے ہم دوسروں کو ٹیلیفون کرتے ہیں تو آداب یہ ہے میرے بھائیوں یا ادب یہ ہے کہ جو ٹیلی فون کرتا ہے جو موبائل کرتا ہے فون کرتا ہے اس کو سلام کرنا چاہیے اور جو موبائل کا جواب دیتا ہے اٹھاتا ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی گھر کے دروازے پر جائیں دستک دیں تو گھر کے دروازے پر دستک دینے والا گھر کے اندر کے لوگوں کو سلام کرتا ہے وہی مثال آپ کے موبائل کی بھی ہے کہ آپ موبائل کے ذریعے سے کسی کو دستک دے رہے ہیں لہذا آپ کو سلام کرنا چاہیے جو انسان فون کرتا ہے جو فون اٹھاتا ہے اس آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے یہ اسلام کے آداب میں سے ہے اور سلام کرنا میرے بھائیوں بہت بڑی خوبی ہے اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم کے جدید سے لات حل جنت حت منو تم اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جا سکتے جب تک کہ تم صاحب ایمان نہ ہو جاؤ ایمان بنیادی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے کیونکہ کوئی کافر کوئی منافق اور کوئی مشرق جنت کے اندر نہیں جا سکتا جنت میں ہو جائے گا جو صاحب ایمان ہوگا تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تک ایمان نہ لے آؤ اس وقت تک تو جنت کے اندر نہیں جا سکتے ولا تم دن محتاطہ اور اس وقت تک تم کامل مومن نہیں بنو گے جب تک آپس میں محبت کرنے والے نہ بنو اولا عبدالحکم علاشین شعین فعال تم ہوتا تم کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جسے تم کرنے کے بعد آپس میں محبت کرنے لگو اب تو سلام بینکم آپس میں سلام کو عام کرو تو سلام میرے بھائیوں اس کے ذریعے سے دلوں کی رنجش ختم ہوتی ہے اور جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے اس کے لیے ادر زیادہ ہوتا ہے اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں ناراض ہیں تو جو آدمی پہلے کرتا ہے سلام کرتا ہے اور اس طریقے سے ناراضگی کو دور کرتا ہے ایسے آدمی کے لیے اجر اور ثواب کی باتیں کہی گئی ہیں لہذا سلام کرنا یہ اسلام کے آداب میں سے بہت اہم ادب ہے اور سلام کے معنی ہوتے سلامتی کے ایک بہت اہم دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو اللہ اربامن کی تم پر برکتیں ہوں لہذا اللہ اربامن کی سلامتی کا مستحق ایک مسلمان ہی ہو سکتا ہے اللہ کی سلامتی کا مجھ سے غیر مسلم نہیں ہو سکتا اس لیے غیر مسلم کو سلام سے شروعات نہیں کی جائے گی اگر وہ آپ سے سلام کرتا ہے تو آپ جواب میں وعلیکم کہہ دیں البتہ سلام کی شروعات اس سے نہیں کی جائے گی یہ اسلام کے آداب میں سے ہے جیسا کہ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر شاد فرمایا دوسرا جو حق ہے میرے بھائیوں ہمارے نبی فرماتے دعا کا فاجب ہو جب تمہارا بھائی تمہیں دعوت دے اس دعوت کو قبول کرو کچھ دعوتیں قبول کرنا ضروری ہوتی ہیں انہیں دعوتوں میں سے ولیمہ کی دعوت ہے جب انسان شادی کرتا ہے اور شادی کے بعد میاں بیوی سے ملاقات کے بعد جو دعوت دی جاتی ہے اسے ولیمہ کہا جاتا ہے آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی دعوت ولیمہ کے اندر کیا کرتے ہیں ملاقات سے پہلے ہی دعوت ولیمہ دے دیتے ہیں اصل میں نکاح ہوا اور عشاء کے بعد دعوت ولیمہ ہو گیا مغرب کے بعد نکاح ہوا ولیمہ مطلب کو ہوتا ہے کہ دونوں کے آپس میں ملاقات کے بعد ولیمہ ہونا چاہیے دونوں کی ملاقات کرا دی جائے میاں بیوی کی دولہا اور دلہن کی اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ دونوں کی ملاقات سے پہلے انسان ولیمہ کر لے ولیمہ کا مطلب یہ ولم سے ہے ولم کے معنی ہوتے ملاقات کرنے کے دونوں کی آپس میں ملاقات کرا دی جائے اس کے بعد ولیمہ کیا جائے تو اس طریقے سے ولیمہ کی دعوت قبول کرنا یہ ضروری ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس ہے یہ ولیمت فلی آتی ہاں یہ صحیح بخاری کے دیش ہے کہ جب تم میں سے کوئی ولیمہ کی دعوت جسے دی جائے اس ولیمہ کی دعوت میں اسے حاضر ہو وہ حاضر ہو وہ جائے ولیمہ کی دعوت کے اندر تو ولیما کی دعوت قبول کرنا ہی ضروری ہے عام دعوتیں قبول کرنا ضروری نہیں ہے لیکن قبول کرنا چاہیے اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے پیار بڑھتا ہے اور اس طریقے سے ایک دوسرے کے حالات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اس لیے دعوتیں کرنا آپس میں ہدی اور تحفے دینا یہ پیار اور محبت کی پہچان اور نشانی ہوا کرتی ہے اگر دعوت ایسی ہے جو بدعت اور منکر پر مشتمل ہو تو اسی دعوت کے اندر وہ انسان جائے جو اس بدعت پر رد کر سکے اگر رد نہیں کر سکتا ہے صرف کھانے کے لیے جاتا ہے تو ایسی دعوت لے جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ منکر اور بدعت پر مشتمل دعوت ہے کچھ دعوتیں ایسی ہوتی ہیں جو حرام پر مشتمل ہوتی ہیں شراب پینے کی دعوت یا گانے وغیرہ اور طریقے چیزیں تو اسی دعوت کے اندر جانا انسان کے لیے حرام ہے وہ آدمی جو ان پر رد کر سکتا جائے اور رد کر کے واپس ہے تو اس طریقے سے جو انسان طاقت رکھتا ہے ایسی دعوتوں میں جہاں من کر اور اس طریقے سے غلط کام ہوتے ہیں کہ وہ رد کر سکے گا تو انسان وہاں پر جائے اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو انسان وہاں جانا نہیں جائے گا ہمارے یہاں جیسے بہت ساری ایسی دعوتیں ہیں بچے کی کا جنم دن ہوتا ہے جو بڑی بڑی فیملیاں ہیں وہ جنم دن مناتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اگر جنم دن بچے کا نہیں منائیں گے تو لوگ ہمیں سمجھیں گے کہ ہم تو بیکورڈ فیملی سے ہیں میرے بھائیوں سب بدعات ہے دین کے اندر حرام ہے ایسی دعوتوں کے اندر شرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے سوائے ان لوگوں کو جا کر کے ایسے لوگوں پر رد کر سکیں ان کو بتائیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور ان کی بیٹیوں سے اور صحابہ کرام سے کوئی افضل نہیں ہوا ہم کرام کے بعد انہوں نے اپنا جنم دن نہیں منایا اس لیے جنم دن منانا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے فضول خرچی ہے غیر مسلموں کی مشابہت اور ان کی نقالی ہے لہٰذا ایسی دعوتوں میں جانا جانے سے انسان کو بچنا چاہیے وہی جائے جو ان دعوتوں پر جا کر رد کر سکے تیسری بات ہمارے بھی نے فرمائی وہ وہ عزت کا فن سے حل ہو جب کوئی تم سے مشورہ طلب کرے آپ اس کو اچھا مشورہ دیں اچھا آپ اسے مشورہ دیں جو چیز آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ اس کا اسے مشورہ دیں آپ غلط مشورہ دے دیں آپ کو گالی خریدنا ہے آپ کو گھر لینا ہے دکان خریدنا ہے بنانا ہے آپ مشورہ کس سے لیں ایک امانت دار سے اللہ کے دی سے المستشار المتمن جو جو مشورہ جس سے لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے اس کو اچھا مشورہ دینا چاہیے آپ کو کہیں شادی کرنی بیٹی اور بیٹے کی آپ کو خاندان کے بارے میں نہیں معلوم ہے آپ کسی سے مشورہ لے رہے ہیں اس کے اندر جو خامیاں ان کو آپ بتائیں خامیوں کو بتانا یہ آئے یہ غیبت میں شامل نہیں ہے غیبت کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے اگر کوئی آپ سے مشورہ لیتا ہے کسی خاندان کے بارے میں کسی رشتے کے بارے میں اس کے اندر جو خامیاں ہیں اور جو کمیاں ہیں آپ کو اگر چھپاتے ہیں تو آپ میرے بھائیوں خائن ہیں اور اس طریقے سے آپ مجرم ہیں اور آپ گنےگاہ ہیں آپ کو جو آتا ہے ان کے بارے میں آپ صحیح سی بات ان کے سامنے بیان کرتے ہیں آپ جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں کوئی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے آپ کو بہتر سمجھنا چاہیے اس لیے انسان کو ہمیشہ اچھا مشورہ دینا چاہیے اور یہ غیبت کے اندر چیز شامل نہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ابھی ہماری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی رشتے کا ذکر ایک صاحب کے بارے میں ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی عجیبت کے اندر ہو جائے گا اگر میں ان کے بارے میں کچھ بتاؤں گا تو ہم نے ان کو کہا کہ نہیں عجیبت نہیں ہے یہ عجیبت نہیں ہے کیونکہ ایک بھائی کو نہیں معلوم ہے وہ صحیح یہ زندگی کا معاملہ ہے اور اس لیے وہ آپ سے پوچھ رہا اس کے بارے میں تو آپ جو جانتے اس کو بتائیں غیبت چھ جگہوں پر کرنا جائز ہے حلال ہے شریعت کے اندر انہیں میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی رشتہ آپ سے کوئی گاڑی آپ کے کے بارے میں پوچھ رہا ہے اس گاڑی کے اندر عیب ہے کمی ہے انجن میں مسئلہ ہے اور آپ کو معلوم ہے اور آپ اسے چھپا دیں تو گویا کہ آپ نے خیانت کیا ہے آپ نے مشورے کا صحیح عقدہ نہیں کیا اس لیے مشورے کے اندر انسان کو صحیح باتیں اور سچی باتیں لوگوں کو بیان کر دینا چاہیے تو مانوی فرماتے جب تم سے کوئی مشورہ طلب کرے آپ اسے اچھا مشورہ دو اور سب سے بہترین نصیحت میرے بھائی ہو دین کی نصیحت ہوتی ہے آپ کسی مسلمان بھائی کو بدار پر دیکھیں شرک پر دیکھیں آپ اسے نصیحت پر اللہ کے قدیث ہے اور دیو نصیحہ دین خیر کا نام ہے دین نصیحت کا نام ہے لوگوں نے سوال کیا کس کے لیے ہمارے کے اللہ کے لیے اس کی کتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے لہذا عام مسلمان کی خیر خواہ یہ ہے کہ آپ اسے دین کی نصیحت کریں آپ اسے آگ میں جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ شرک کر رہا ہے آپ اس کو نصیحت کریں اور اس طریقے سے اس کو توحید کی دعوت دیں وہ نماز نہیں پڑھتا اسے نماز کی دعوت دیں غلط کام کر رہا ہے شراب نوشی کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے آپ اس کو غلط کام سے رکنے کی اسے آپ دعوت دیں یہ سب سے بڑی نصیحت ہے یہ سب سے بہترین مشورہ ہے کیونکہ دنیا کا مشورہ دنیا کے اندر رہ جائے گا لیکن دین کا اگر صحیح مشورہ دیں گے اس کا فائدہ آپ کو آخرت کے اندر قیامت کے لیے ملے گا چوتھی بات ہمارے بھی نے فرمائی اللہ سے ہو جب انسان کو چھینک آئے اور اللہ کی حمد بیان کرے تو آپ اس کا جواب دیں چھینک آنا یہ تندرستی کی پہچان ہوتی ہے اور اللہ کے شرخ حدیث ہے کہ اللہ ابامن چھینک کو پسند کرتا ہے ان اللہ حب الحتاس وہ ایک رب تصاؤ اللہ ابامن چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو اللہ ابامن ناپسند کرتا ہے جماعت آتی انسان منہ کھولتا ہے تو حدیث کے ہے کہ اللہ کے غلالمین کو یہ چیز ناپسند ہے فعید عدد جب جب میں سے کسی کو چھینک آئے وہ حمد اللہ اور اس نے الحمد للہ کا اللہ کی تعریف بیان کی کان حب اللہ یہ رحمت اللہ ہر مسلمان جو سنتا ہے اس کے اوپر حق بنتا ہے کہ وہ کہے کہ الحمد اللہ اس لیے سیکھنے والا اگر الحمدللہ کہے گا تو آپ جواب میں رحمت اللہ کہیں گے اور سننے والا اور جو سیکھنے والا ہے وہ آپ کے لیے جواب میں دوبارہ کہے گی حدیق ملا عصل اللہ آپ کو ہدایت دے اللہ اور بامن آپ کے حالات کو درست کر دے تو سیکھنے والے کو جواب دینا کچھ لوگ سیکھنے والے جواب نہیں دیتے خاموشی اختیار کر لیتی ہے صحیح نہیں ہے سیکھنے والے کو بھی جواب دینا ہے سیکھنے والا اگر الحمد کہے گا تب ہم رحمت اللہ کہیں گے اگر الحمد نہیں کہتا تو رحمت اللہ نہیں کہا جائے گا جیسا کہ دوسرے حدیثوں کے اندر آتا ہے تو یہ باقاعدہ شیخ کے آداب میں سے ہے کہ سیکھنے والا الحمد للہ سننے والے الحمد اللہ سیکھنے والا یہ حدیق اللہ وہی علیکم کہے گا پھر مانوی حمت وہ اپنا تصاؤ پر ہوا ہوا شیطان اور جو شیخ ہے وہ شیطان میں سے ہے یعنی شیطان کی طرف سے ہے اور یہ انسان کے جو ہے اس چیز کی دراز ہوتی ہے کہ انسان چست نہیں ہے اور انسان سست ہے اس کی دراز ہوتی ہے جو ہے جمائی کا آنا فا تسا ابا ددم فل بہ جب انسان کو چھینک یہ جمائی آئے تو جتنا ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے فن عہد کم ادا تسا ابا کا جب تم میں سے کسی کو چھینک آتی ہے تو شیطان ہنستا ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ سیکھنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے کیونکہ تندرستی اور اس کی صحت کی علامت ہے اور سننے والے کو الحمد اللہ پھر سیکھنے والے کو حدیف اللہ وہ اس لوگ و بالکم کہنا چاہیے یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے پانچواں حق ہمارے نے فرمایا وہ ادا فرضہ ادھر جب وہ بیمار ہو تو آپ اس کی یاد کرنے کے لیے جائیں یاد کرنا بہت بڑے ادب الصلاح کا باعث ہے اور لا کے صلی اللہ وسلم حدیث ہے ان المسلم اخا المسلم ایک مسلمان جب ایک مسلمان بھائی کی عادت کرتا ہے لم خیر فطی الجنت کا حتیہ جب تک واپس نہیں ہوتا جنت کے باپ کے اندر رہتا ہے جنت کی کیاری کے اندر ٹہلتا ہے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی یاد کرنے کے لیے جاتا ہے یا اس کے لیے ادر و جب تک واپس نہیں ہوتا ہے اس وقت گویا کہ جنت کی تیاری کے اندر رہتا ہے اور ترمیدی کی صحیح حدیث ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں مام مسلم مسلم خود وطن کہ کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کو صبح میں جا کر کے اس کی یاد کرتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ صبون الف ملک حتیہ اس آدمی کے اوپر ستر ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ سامنا ہو جائے کتنا جو ستر ہزار فرشتے آپ کی رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اگر آپ کسی مسلمان بھائی کی عادت کے لیے آتے ہیں وہ آدہ آدہ اور اگر اس نے شام میں اس کی عادت کی ہے اللہ صلی علیہ سبون الف ملک جب تک وہ صبح نہیں کر لیتا ہے اس وقت تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں وہ کہاں لو خریف اور پھر اور وہ جنت کے باغ کے اندر رہتا ہے جو آدمی کسی کی جان کے لیے جاتا ہے تو مسلمان کی جانت کرنا بہت زیادہ جو سواب کا باعث ہے آپ جب اس کی جاد کے لیے جائیں آپ اس کے لیے دعا کریں ان کو تسلی دلائیں ان کو صبر دلائیں اگر ان کو کہیں کہ اگر آپ کے پاس اگر بیماری ہے تو بیماری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے آپ کے پاس بہت ساری نعمتیں موجود ہیں الحمدللہ للہ آپ کے پاس اسلام کی نعمت موجود ہے اور نعمتیں موجود ہیں اگر ایک نعمت نہیں ہے تو کروڑہ نعمت آپ کے پاس موجود ہے لہذا اللہ کا شکر آپ ادا کریں اللہ اور اس کے ذریعے سے انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے درجات کے اندر بلند کرتا ہے ایک مسلمان کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی ڈبتا ہے تو اللہ حربان اس کے ذریعے سے اس کے درجات کی سبر بھی کرتا ہے مسلمان کا معاملہ دو حالتوں میں ہوتا ہے اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے اور اگر نعمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عجب دیتا ہے صبر اور شکر کے درمیان ایک مسلمان کی پوری زندگی گزرتی ہے اس کے درمیان گزرتی ہے اس لیے اگر کوئی ایک نعمت ہمارے پاس رہی ہے تو پورے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں کہ ان کے پاس کتنی پریشانی اور مصیبت کے اندر لوگ موجود ہیں دنیا کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے دین کے معاملے ہمیشہ اپنے سے اوپر انہیں ایک اور دیندار لوگوں کو دیکھنا چاہیے تو مانوی فرماتے ہیں کہ جنت کی کیاری میں رہتا ہے جو کسی مسلمان بھائی کی یاد کرنے کے لیے جاتا آپ غیر مسلم کی بھی یاد کرنے کے لیے جائیں اسے اسلام کی دعوت پیش کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستاب مطالب بیمار ہوئے آخری وقت آپ ان کی یاد کرنے کے لیے گئے ان پر اسلام کی دعوت پیش کیا اور اس طریقے سے ایک یہودی بچہ تھا بیمار تھا آپ اس کی یاد کرنے کے لیے گئے اور آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اس نے اسلام قبول کر لیا کوئی نماز نہیں پڑھی اسلام اس نے قبول کیا کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد اس کی وفات ہوگی ہمارے بھی نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ اسلام میری وجہ سے اس کو جاننا سے بچا دیا یعنی آپ نے اس اسلام کی دعوت دی اسلام قبول کر لیا اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کے اندر چلا گیا موقع نہیں ملا اس سے بات کرنے کا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی کچھ دیر کے بعد اس کی روح نکل گئی تو اس طریقے سے غیر مسلم کی بیوی یاد کرنے کے لیے انسان کو جانا چاہیے جا کر کے ان کو ان کے درمیان اسلام کی خوبیاں بیان کریں اسلام کی اچھائیاں بیان کریں اور اس طریقے سے اسلام کی دعوت دیں آخری بات ہمارے بھی نے فرمائی عیدا مات فصل ہو جب اس کی موت ہو جائے آپ اس کے جنازے کے اندر حاضر ہوں یہ موت کے بعد اس سے پہلے کے جو مسائل ہیں حقوق زندگی سے متعلق ہیں یہ جو حق ہے انسان کی موت کے بعد کا یہ حق ہے جب کسی کی موت ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہونا یہ فرد کفایا ہے اللہ کے سر حدیث ہے کہ فرد کفایا اگر کسی علاقے میں کسی مسلمان کی موت ہو اور اس کی جنازے کی نماز اگر کچھ لوگوں نے پڑھ دیا ہے تو ہر آدمی کا پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو پورے علاقے کے لوگ گنہگار ہوں گے یہ فرض کفایہ ہے میرے بھائیوں یعنی واجب ہے کرنا یہ ضروری ہے کہ مسلمان کے جنازے کے اندر انسان حاضر ہوں مسلمان جائیں ان کی تدفین کے اندر اور ان کے کفن دفن کے اندر شریک ہوں ان کے جنازے کے اندر شریک ہوں اگر جنازے میں تک انسان رہتا ہے دفن تک انسان رہتا ہے قبر میں دفن کرنے کے بعد اگر واپس آتا ہے تو ایسے آدمی کو دو قیرات کے برابر سوا ملتا ہے اور ایک قیرات عہد کے باہر برابر ہوتا ہے ایک قیرات بہت کے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے اگر انسان کسی کے جنازے اور کفن میں اور دفن کے اندر بھی شریک ہوتا ہے دفن کرنے کے بعد واپس آتا ہے اللہ اقبام کو دو بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر عجر اور ثواب سے مانتا ہے یہ مسلمان کا حق ہے میرے بھائیوں کہ جب وہ بیمار ہو اس کی عادت کرے اور جب اس کی وفات ہو جائے تو ہم اس کی جنازے کے اندر جا کر کے شریک ہوں یہ چھ حقوق ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ حلام ہمیں حقوق پر ادا کرنے کی عمل کرنے کی توفیق نائب بنائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کرے اللہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے آمین بارك الله لي ولكم وإياكم بارکا الحكيم إنه تعالى حقیقت کرے بلکہ روکو الرحيم نکلا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 تو بناؤ